امام مالک نے ابو زبیر سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے تمام تعریف تیرے ہی لئے تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے تو پالنے والا ہے اور تو برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول اٹل ہے ہے اور اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی جنت حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر توقل کیا اور بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور فیصلہ لایا یعنی تجھے ہی حاکم تسلیم کیا تو بخش دے وہ کنا جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہراً کیے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو آٹھ